حج اور شیطان کی جنگ عجیب تبدیلی حج کے پانچ دن اچھے گزر جائیں اور حج مقبول قبول ہو جائے تو زندگی ہی بدل جاتی ہے ایک نئی پاکیزہ اور معصوم زندگی کا آغاز ہوتا ہے پچھلا سب معاف آگے احتیاط عجیب جنگ شیطان کو یہ راز معلوم ہے اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہی پانچ دن بگاڑ دے سب سے زیادہ وہ غصہ بھڑکاتا ہے اور پھر شہوات اور غفلت کے تیر پھینکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں اپنے بندوں کو احرام کی ڈھال پہنا دی کہ اس کو کفن سمجھو اپنے نفس کو مار دو تب اس جنگ میں تم شیطان پر غارب رہو گے غصہ حرام شہوت حرام لڑائی جھگڑا حرام اور سستی حرام بس یہ ہے احرام عزم کی قوت کعبہ تک پہنچنا مشکل آٹھ تاریخ میں منا تک جانا مشکل اربوں انسان یہ تمنا دل میں لیے مر گئے مگر نہ جا سکے اے حجاج کرام اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا آپ کو اپنا مہمان بنایا اب یہ پانچ دن کا امتحان ہے عزم باندھ لو تو ایسے کامیاب ہو جاؤ گے کہ پھر ناکامی نہ آئے گی اس دھوکے میں نہ پڑو کہ اگلے سال تلافی کر لو گے ابھی جو موقع ملا ہے اسی کو غنیمت جانو مسلمان کے اعظم کے سامنے شیطان کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں حج فرض اور حج نفل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ تعالی نے تم پر حج فرض فرما دیا ہے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں اس کے بارے میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور اگر فرض ہو جاتا تو تم اس کو نہ کرتے اور نہ اس کی طاقت رکھتے لہٰذا حج زندگی بھر میں ایک بار ایک ہی بار فرض ہے اور جو ایک مرتبہ سے زیادہ کرے وہ نفل ہے